ہر قتل مجاہد جاہدی تر درم ہر قتل مجاہد لیم تر مجاہدو ہر قتل مجاہد جاہدی تیم جاہدو مجاہد لیم درم جاہ دو کے درم جاہے دو بلندیاں بول کر کپس کو توڑ ڈال مجاہدی ڈالو جاہدیک دیم درم جاہے دو ہریک دیم درم جاہے دو بلندیاں مجاہدان زندگی شہادتوں کا سلسلہ عظمتوں کی داستان یہ باتوں کا مرحلہ عظمتوں کی داستان یہ باتوں کا مرحلہ دین لا زمال کا ہے لازمال راستہ دین لا کا ہے لاز راستہ دین لا زمال کا ہے لاز راستہ ہر قسم مجاہدی ہے دین حق کا قافلہ ہر قسم مجاہدی کے دین تر مجاہدو ہر کتن مجاہدی دیم تر بلندیاں عبور کر بلندی کو توڑ ڈال دو ہر بت مجاہدی کے تر مجاہدو ہر کتم مجاہدی تو وقت کی پکار ہے ہر کتل مجاہدی تو وقت کی پکار ہے ہر کتم مجاہدی وقت کی پکار ہے ہر قدر مجاہدی تو وقت کی پکار ہے ہر مجاہدی کے جان و تن نثار ہے ہر مجاہدی کے جان و تن نثار ہے ہر قدر مجاہدی تو تیرے آپ آبدار ہے ہر قدر مجاہدی تو تیرے آپ دار ہے ہر مجاہدی تو تیرے آپ دار ہے ہر قدر مجاہدی آنے دیوار ہے ہر قدر مجاہدی گی مجھا دو ہر جاہدی کے دیو ترم جاہدو بلندیاں عبور کر کو توڑ ڈال دو ہر قتل مجاہدی کے دیو ترم جاہے دو سنو کے سب فریب ہیں یہ زندگی کی راحتیں سنو سنو کے سب بڑے بہ یہ زندگی کی راحتیں سنو کہ سب بڑے یہ زندگی کی راحتیں سنو کہ سب بڑے یہ زندگی کی راحتیں تم ہو بلند بلند نہیں ہے عظمت زمین سے ہو بلند کر زمین سے ہو بلند کر نہیں ہے اٹھو تمہارے ساتھ ساتھ ہے خدا کی رحمتیں اٹھو تمہارے ساتھ ساتھ ہیں خدا کی رحمتیں اٹھو تمہارے ساتھ ساتھ ہیں خدا کی رحمتیں بڑھو کے قریب تر خدا کی ساری مسرتیں ہر قتل مجاہدی کریم کر مجاہدو ہر قتل مجاہدی کریم تر مجاہدو بلندیاں قبولك فحسبك والهدى ہر قتل مجاہد کسیم تر مجاہدو ہر قتل جاہی کسیم تر مجاہد ہر قتل رو کسیم تر انڈیا کی فوج کے لے اکھاڑ دو انڈیا کی فوج کے سبھی قلعے اکاڑ دو انڈیا کی فوج کے سبھی قلعے اکاڑ دو انڈیا کی فوج کے سبھی قلعے اکاڑ دو اور مسودی فوج کو شکست دو بچاڑ دو اور مسودی فوج کو شکست دو بچاڑ دو تمہارے ساتھ قوم ہے اور قوم کی دعائیں تمہارے ساتھ قوم ہے اور قوم کی دعائیں مشر کو فسا دونوں دو لگاڑ دو ہر قسم کے سیم یم مجاہد دو ہر کتر مجھا دیکھ جیم درم چاہے بلندیاں عبور بھلندی ہوں چھوڑ کر کپت کو توڑ ڈال دو ہر کتن مجھے جیم درم چاہے رسول کی ہے آرزو خدا بھی یہی رضا رسول کی ہے آرزو خدا کی بھی یہی رضا رسول کی ہے آرزو خدا کی بھی یہی رضا رسول کی ہے آرزو خدا کی بھی یہی رضا الجہاد الجہاد الجہاد میرے الجہاد الجہاد الجہاد دے ہر قدر مجاہدین ہر قدر مجاہدین ہر قدر مجاہدین کر دیا ہے ادا ہر قدر مجاہدین دین کر دیا ادا ہر قدر مجاہدین کر دیا ہے ادا ہر قدر مجاہدین کر دیا ہے ادا الجہاد الجہاد ہی ہے اس کا راستہ ہر کتم جائے دین کر مجھے دو ہر قدر مجاہدین دین تر مجھے دو بلندیا کپس تو ڈال دو ہر کب مجھے مجاہدان زندگی شہادتوں کا سلسلہ مجاہدان زندگی شہادتوں کا سلسلہ مجاہدان زندگی شہادتوں کا سلسلہ عظمتوں کی تو یہ رات کا مرحلہ عظمتوں کی بھی یہ عظمتوں کی تو داستا یہ عظمتوں کی بھی داستا یری مدوں کا مرحلہ دین لا کا ہے لاجوان داستا دین لاج کا ہے لازوال راستہ دین کا ہے لازوال راستہ ہر مجاہدی ہے دین حق کا پلا ہر قسم مجاہدی کے دین تر مجاہدو ہر قسم مجاہدی کے دین تر مجاہدو بلندیاں بلندی کر کا کر پسپ توڑے لال دو ہر قسم مجاہدی کے تر مجاہدو